Students I hope that you must all be doing very well and doing great with your web design and development course course ہمارا کافی زیادہ کور ہو چکا ہوا ہے ہم اپنے کورس کی کچھ لاسٹ میرے خیال میں لاسٹ تھرڈ میں موو کر چکے ہیں اور کافی آپ جاوا سے بھی اب تک فیملیئر ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی کانسیپٹس ہم لے رہے ہیں different web design and development کی ٹیکنالوجیز ہم نے ابھی تک جو ڈسکس کی ہیں ان میں سرولٹس ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں اور جیسا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم اب جاوا سرور پیجز پہ موو کر رہے ہیں ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر جو جاوا کی overall enterprise application architecture ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سرولیٹس ہیں اس میں جے ایس پیز ہیں اس میں انٹرپرائز جاوا بینس ہیں جاوا سرور فیسز ہیں ڈیٹا ایکسیس کے لیے ان کے علیحدہ آبجیکٹس اور ڈفرینٹ طریقے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک انٹرپرائز اپلیکیشن آرکیٹیکچر کے سینیریو میں آتی ہیں ابھی تک جو ہم کام کر رہے ہیں that is mostly revolving around the web tier ہم آگے جا کے اس ڈیزائن پہ فردر بھی ڈسکشن کریں گے لیکن جنرلی جب آپ ایک ایپلیکیشن بناتے ہیں تو it is composed of certain tier you have a web tier which is used to serve clients through their browsers and then you have an application tier جس پہ آپ کی بزنس لاجک رن کر رہی ہوتی ہے and then you have a database tier so right now what we are concentrating on is about the web tier ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویب ٹیئر کیا ہوتا ہے ویب ٹیئر وہ ہے جہاں سے یوزر نے انٹریکٹ کرنا ہے because this is a web based application application بہت طرح کی ہو سکتی ہے we can have a G U I based application سونگ G U I based application we can have a console based application and here we are in this course are talking about web based application web based application میں فرنٹ اینڈ جو ہوتا ہے وہ جنرلی یوزر اپنے ایک براؤزر میں دیکھتا ہے اور جب براؤزر میں فرنٹ اینڈ دیکھتا ہے تو جاوا کی جو ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ servlets Java server pages and Java server faces ہیں جو کہ یوزر کو فرنٹ اینڈ یہ سرو کرتی ہیں ویب براؤزر کی فارم میں پچھلے کچھ لیکچرز میں ہم نے سرولیٹس پہ بات کی ہے سرولیٹس جو ہیں وہ جا ایک جاوا کی کلاس فائل ہوتے ہیں اور جاوا کی کلاس فائل وہ ڈائنامک کوڈ جنریٹ کرنے کے ڈائنامک کنٹینٹ جنریٹ کرنے کے کام آتی ہے جی ایس پی پہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی کہ J S P stands for Java server pages and what actually does is it's nothing more but a servlet لیکن ایک ڈفرینٹ اسٹائل میں ڈفرینٹ اسٹائل کیا ہے کہ سرولیٹ کے اندر ہمارے پاس پورا ایک جاوا کا کوڈ ہوتا ہے ایک ایکسپیرینس جاوا ڈیولپر وہ سرولیٹ لکھتا ہے اینڈ دین اس سرولیٹ کے اندر سے ہم out dot print L N کی اسٹیٹمنٹس یوز کر کے H T M L generate کراتے ہیں we have seen that this out dot print L N جو ہے اس کو یوز کر کے ایچ ٹی ایم ایل کی اسٹیٹمنٹس جنریٹ کرانا it's it's relatively cumbersome relatively difficult اس ایک لمٹ آپ کوئی ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے اس کے اندر آؤٹ ڈاٹ پرنٹر آپ یوز کر جا رہے ہیں پھر then there are extremely good tools which help us generate H T M L such as Dreamweaver such as FrontPage and a lot of other tools open source میں بھی بہت سارے ٹولس ہیں جو کہ بہت خوبصورت سا فرنٹ اینڈ بنانے میں آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل بنانے کی میں ہیلپ کر دیتے ہیں جیسے آپ ڈریم ویور یا فرنٹ پیج یوز کریں تو you can drag drop different controls تو آپ کی ایچ ٹی ایم ایل جو ہے جب آپ سرولیٹ بنا کے یوز کریں تو یا تو آپ کے پاس کوئی ایسی لائبریریز ہوں جو کہ H T M L generate کرنے میں ہیلپ کریں یا پھر آپ یہ والے ٹولس کی جو ایچ ٹی ایم ایل ہے اس کو پہلے بنائیں پھر اس کو کٹ پیسٹ کریں کچھ کریں اپنے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر وچ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک تو جاوا سرور پیجز نے جو ایک ہمارے لیے بہت آسان مسئلہ اس مسئلے کا ایک آسان حل دیا وہ یہ تھا کہ اس نے اس پروسیس کو ریورس کر دیا first of all in the servlets we use to write H T M L inside a Java code نا the process is reversed we write Java code inside H T M L so H T M L is a template ایک ہمارے پاس ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے کہ جی پیج میں یہ ٹیکس فیلڈ ہے یہ ٹیکس فیلڈ ہے یہ بٹن ہے یہ سارا کچھ ہے this is an H T M L page نا you can embed Java code inside that and later we will see کہ ہم اپنا جاوا کوڈ بھی وہاں سے نکال کے کہیں اور لے کے جانے کی کوشش کریں گے جب ہم آگے جا کے ڈفرینٹ آرکیٹیکچرس ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ماڈل ویو کنٹرولر آرکیٹیکچرس میں ہمارا جی ایس پی پیج جو ہے وہ صرف ایک پریزنٹیشن کے کام آ رہا ہے یوزر کو صرف کچھ ٹیکس فیلز وغیرہ دکھا رہا ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ کہیں اور ہو رہی ہے تو جاوا سرور پیجز پہ ہم اس طرح کی آگے جا کے باتیں کریں گے جب ہم ڈیزائن پہ پہنچیں گے لیکن اس وقت جو جاوا سرور پیجز نے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے وہ کیا کر دی ہے وہ یہ کر دی ہے کہ ہم ایچ ٹی ایم ایل کے اندر اپنا جاوا کوڈ امبیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ Java server pages web tier پہ یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام آ رہے ہیں اس لیے ایچ ٹی ایم ایل کو کسی اس کے اسپیسیفک ٹول سے جنریٹ کرنا زیادہ ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ out dot print L N کے ہم اسٹیٹمنٹس استعمال کریں تو جاوا سرور پیجز کا ہم نے یہ فائدہ دیکھا جاوا سرور پیجز کا کیا صرف یہی فائدہ ہے جاوا سرور پیجز کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں جو ہر وہ فائدہ جو کہ سرولیٹ کے ساتھ آپ کے لیے اویلیبل تھا وہ جاوا سرور پیج کے ساتھ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے اب آج ہم جاوا سرور پیجز پہ جب بات کریں گے تو ہم جاوا سرور پیجز کے ڈفرینٹ پورشنز دیکھیں گے جاوا سرور پیجز کے اندر کوڈ کیسے امبیٹ کیا جاتا ہے جاوا سرور پیجز کے اندر کیا ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ اویلیبل ہیں ایک میں آپ کو تھوڑی سی چیز یہاں پہ بتاتا چلوں کہ یہ کانٹینیوسلی اسپیسیفکیشنس جو ہوتی ہیں یہ ایوالو ہوتی رہتی ہیں جیسے سرولیٹس ہے جی ایس پی ہے جی ایس پی ون آیا پھر جی ایس پی ٹو آیا تو یہ اسپیسیفکیشن انوالو ہوتی رہتی ہے اور نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں بہت سارا کوڈ آپ کو ملے گا جو کہ پرانے اسٹائل میں لکھا ہوا ہوگا اور کوڈ پہ جیسی جیسی نئی چیز آئے گی اس کے اسٹائل میں بھی ہوگا تو ہمارا ایک ایسی کنٹینیوٹی ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی ایک فاؤنڈیشن کریٹ ہو جائے ونس یو نو کہ بیسک کیا چیز ہے تو باقی چیزیں آپ تھوڑا سا ریڈ کریں گے کہ کیا نیا فیچر آ گیا کیا نئی چیز آ گئی جیسے J D K one point two کے بعد one point three four five آئی ہیں تو ہر ایک میں کچھ فیچرز ایڈ آن ہوئے ہیں but if you know the basic Java you can pick کے کیا نئے فیچرس ہیں تو جی ایس پی میں بھی جیسے جیسے ہم آگے ایوالو ہوتے جا رہے ہیں شروع میں یہ آپ آج ہم کچھ آپ کو ٹیگس دکھائیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے جو کہ انڈر لائن لیول پہ یہ سیبلیٹس وغیرہ کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کا ہم تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ٹچ کر رہے ہیں اور کچھ کمپریہنسولی بھی ڈسکس کر رہے ہیں کچھ کو لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے کہ آپ کی فاؤنڈیشن کریٹ کریں جس کے اوپر آپ فردر اس کو بلڈ کر سکتے ہیں جاوا سرور پیجز کے اندر ہم آج دیکھیں گے کہ کیا طریقہ ہے کہ اس کے اندر ہم اپنے کوڈ کو امبیڈ کر سکتے ہیں اس کے کیا ڈفرینٹ انگریڈینٹس ہوتے ہیں کیا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور کس طرح سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے ہماری ویب ڈیزائن اور ویب اپلیکیشن کے اوور آل پرسپیکٹو میں جاوا پیجز کہاں آئیں گے جاوا سرور پیجز پہ اسٹارٹ لینے سے پہلے آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں جو ٹام کیٹ کی ہماری لے آؤٹ تھی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرولیٹس تو آپ جا کے رکھتے تھے کلاسز کے فولڈر کے اندر آپ جاتے تھے اپنی اپلیکیشن کے فولڈر میں وہاں پہ آپ کا web dash I N F کا فولڈر ہوتا تھا اس کے اندر کلاسز کا فولڈر ہوتا تھا تو سرولٹ جا کے آپ اس کلاسز کے فولڈر میں رکھتے تھے جی ایس پی پیج کے کیش میں اس طرح کی کوئی کباہت نہیں ہے آپ جی ایس پی پیج کو اپنی مین ڈائریکٹری میں رکھ سکتے ہیں اس کے اندر خیر سب ڈائریکٹریز بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ بنانا چاہیں اور ہر ایک H T M L page ہوتا ہے valid H T M L page you can save it with dot J S P extension as well so اگر آپ نے ایک پیج ہے جس میں کوئی جاوا کا کوڈ نہیں خالی ایچ ٹی ایم ایل ہے آپ اس کو بھی ڈاٹ جی ایس پی کی ایکسٹینشن سے سیو کر سکتے ہیں it's also a valid J S P page so اپنے جی ایس پی پیج آپ اپنی روٹ ڈائریکٹری میں جو کہ آپ کی اپلیکیشن کی تھی وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور وہاں سے سارا کام ہو سکتا ہے ویب اپلیکیشن جو ہوتی ہیں ہم نے سرولیٹ بیسڈ اپلیکیشنس دیکھی ہیں ابھی ہم دیکھیں گے J S P based application جیسے جیسے اپلیکیشن بڑی ہوتی جاتی ہے ٹیکنالوجیز مکس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آگے جا کے جب ہم ڈیزائن پہ بات کریں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ model one model two designs ہیں جس میں سرولٹس اور جی ایس پی کو مکس کر کے اپلیکیشن کا ڈیزائن بنایا جاتا ہے ماڈل ویو کنٹرولر پہ ہم بات کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ویو کے لیے جی ایس پی کو یوز کیا جاتا ہے کنٹرولر کے لیے سرولٹ کو یوز کیا جاتا ہے ماڈل کے لیے پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جاوا بینس وغیرہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم ایکسپلور کریں گے تو لیٹ اسٹارٹ کے جی ایس پی کیا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے چیزیں امبیڈ کی جاتی ہیں J S P page P page is a text based document capable of returning both static and dynamic to client browser تو جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک جی ایس پی پیج جو ہے ٹیکسٹ بیسڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے کیونکہ اسٹیٹک اور ڈائنامک دونوں طرح کا کنٹینٹ براؤزر کو بھیج سکتا ہے اسٹیٹک جیسے کہ میں نے کہا کہ ایچ ٹی ایم ایل کا ایک پیج بنا لیں اور اسے ڈاٹ جی ایس پی کی ایکسٹینشن سے سیو کریں تو then it will be a valid J S P page J S P pages can intermix static as well as dynamic content with each other so static content and dynamic content can be intermixed static content کی اگر ہم ایگزامپلس لیں تو H T M L X M L اور سمپل ٹیکسٹ آ جاتا ہے ڈائنامک کنٹینٹ کی ایگزامپل لیں تو جاوا کوڈ آ جاتا ہے displaying properties of Java beans invoking business logic defined in custom tags تو یہ ڈفرینٹ ایک ڈائنامک کانٹینٹ کی ایگزامپل ہے we will discuss dynamic content further اچھا web based enterprise application in Java کا فگر ہم نے پہلے بھی ابھی دکھائی ہو اب یہ فگر آپ بار بار دیکھیں گے as we move into the design so ایک ویب بیسڈ انٹرپرائز اپلیکیشن جو جاوا کی ہوتی ہے وہ ملٹیپل لیئرس میں بنتی ہے آپ نے اپنے سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس سے ریلیٹڈ کسی کورس میں پڑھا ہو کہ سافٹ ویئرس کو ہم لیئرس میں بناتے ہیں اور ہر لیئر کا ایک انڈیویجول کام ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ کامن جاوا بیس جو اپلیکیشن ہے اس کے تین لیئرز یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں ایک پریزنٹیشن لیئر ہے اس کے بعد بزنس لیئر ہے اس کے بعد ڈیٹا لیئر ہے یہ لیئرز فردر بھی بریک اپ کی جا سکتی ہیں لیکن آن دا پریلیمنری لیول یہ تین بیسک لیئرز ہوتی ہیں پریزنٹیشن لیئر وہ لیئر ہوتی ہے جس کے ساتھ یوزر انٹریکٹ کرتا ہے سو so, اگر آپ ایچ ٹی ایم ایل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ نے H T M L base text field کے اندر کوئی ویلیو ان پٹ کیا اور بٹن دبایا ہے یا سوئنگ کی کوئی اپلیکیشن ہے تو اس کا جی یو آئی جو ہے یہ آپ کی لے لیئر ہے وہ کلاسز جو کہ ڈیٹا بیس سے یا فائل سسٹم سے یا کسی اور سسٹم سے انٹریکٹ کر کے آپ کے لیے ڈیٹا کو مینج کر رہی ہوتی ہیں وہ ساری جاتی ہیں ڈیٹا لیئر کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک آپ کو ڈیٹا بیس کے لیکچر دیتے ہوئے دکھایا تھا کہ ایک کلاس تھی جس کے اندر ہم نے بزنس لاجک بھی ڈالی ہوئی تھی اور ڈیٹا بیس سے بھی وہیں پہ کنیکٹ کیا ہوا تھا تو وہاں پہ آپ کو ایک گائیڈ لائن دی تھی کہ ڈیٹا بیس کی کلاسز کو یا ڈیٹا بیس ریلیٹڈ کوڈنگ کو ہمیشہ سے آپ سیپریٹ کریں باقی کوڈنگ سے and that separation will be coded in some special classes which will be use to access data اور ان کو جرنلی کہا جاتا ہے DAOs data access objects similarly we have a business layer جو پروسیسنگ کے کام آتی ہے تو اگر ہم نے یوزر سے دو نمبر لے کے ان کو ایڈ کر کے ریزلٹ ڈیٹا بیس میں سیو کرنا ہے تو یہ پروگرام تو بہت سمپل سا ہے میں بھی آپ کو اس کے لیے ضرورت نہیں ہے ان تین لیئرس کی لیکن اگر ہم ان کو تین لیئرس پہ ڈیوائڈ کریں تو کیسے ہوگا ایک کلاس ہم بنائیں گے جو کہ یوزر سے ان پٹ لینے کے کام آئے گی and that class will be our presentation layer پھر ایک کلاس ہم بنائیں گے جس کے اندر ایڈیشن کا میتھڈ ہوگا that will be our business layer اور پھر ایک کلاس بنائیں گے جو کہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے اندر سیو کر رہی ہوگی that will be our data layer تو ہمیشہ اپنے کوڈ کو لیئرس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مینٹینیبلٹی آسان ہو اوور آل جو اس کی کمپلیکسٹی ہے اس کو بھی بریک اپ کیا جا سکے اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی کونسول سے نہیں مجھے سوئنگ کی جی او آئی سے ان پٹ چاہیے تو آپ کی بزنس لیئر اور ڈیٹا لیئر کی جو کلاسز ہیں ان پر فرق نہیں پڑے گا صرف پریزنٹیشن لیئر کی کلاس چینج ہو جائے گی اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ ڈیٹا مجھے ڈیٹا بیس کی بجائے فائل سسٹم میں رکھنا ہے تو آپ کی پریزنٹیشن لیئر اور بزنس لیئر کی کلاسز پہ فرق نہیں پڑے گا بلکہ ڈیٹا لیئر کی کلاسز چینج ہو جائیں گی تو اس طرح سے ہم اپنے سافٹ ویئر کو اوور آل بریک کرتے ہیں ڈفرینٹ لیئرس میں تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اوور آل ایک جے ٹو ڈبل بیسڈ جب ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں تو اس میں کیا ڈفرینٹ لیئرس ہوتی ہیں اور ان میں کس طرح سے وہ آپس میں کیا کیا انٹریکٹ کرتی ہیں کس لیئر کا کیا پرٹیکولر کام ہوتا ہے بہت بریفلی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے پریزنٹیشن لیئر پہ بات کرتے ہیں پریزنٹیشن لیئر جو ہوتی ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یوزر کو انٹریکٹ یوزر سے انٹریکشن کے کام آتی ہے شروع میں جب ہم نے کورس شروع کیا تھا تو ہم نے یوزر سے انپٹ لی تھی کونسول کے تھرو تو وہ کلاسز جو کہ یوزر سے کونسول کے تھرو انپٹ لے رہی تھیں وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر تھیں پھر ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے ہم آگے جی او آئی بیسڈ ان پٹ پہ سوئنگ کے کمپوننٹس کے تھرو ہم نے ان پٹ لی اور وہ ہماری پریزنٹیشن لیئر بن گئی اب جب ہم ویب بیسڈ اپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں تو پریزنٹیشن لیئر پہ جیسے ہم نے جی آئی بیسڈ اپلیکیشن کی بات کی تو پریزنٹیشن لیئر پہ جاوا نے ایک اسپیشل ٹائپ کے کمپونیٹس دیے جو کہ سوئنگ کی لائبریری میں تھے سملرلی جب ہم ویب بیسڈ اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو جاوا اگین کچھ اسپیشل ٹائپ کی کلاسز دیتا ہے اسپیشل ٹائپ کے کمپوننٹس دیتا ہے جو کہ ویب بیسڈ اپلیکیشن کی پریزنٹیشن لیئر بنانے کے کام آتے ہیں these components can be use to interact with the user through its through his her browser this is the web this is the presentation layer of a web based application so let see what are the different components generally یہاں پہ میں نے ہمارے سرو ہو رہا ہوتا ہے تو So in a Java-based web application, the presentation or web tier can compose of the following components. Java servlet ہم نے دیکھا کہ جاوا سرولیٹ کے اندر سے ہم H T M L generate کرا سکتے ہیں اور وہ ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ یوزر کو نظر آتی ہے جاوا سرور پیجز وی ول شارٹلی سی کہ جاوا سرور پیجز کیا ہوتے ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں similarly there is another set of components which is the new emerging face of Java that is Java server faces ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم اس پہ کچھ آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر دے سکیں these are pretty easy components انہوں نے اوور آل کام کو فردر آسان کر دیا ہے مشکل کرنے کے بجائے تو کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو اینڈ میں اس پہ بھی کچھ لیکچرز آپ کو دیں and then there is Java server pages standard tag library when will discuss tags we will see more of it تو Java server pages Java servlets J J S S F T L وغیرہ جو ہیں یہ ہمارے ویب ٹیئر کے کمپوننٹس ہیں اب یہاں پہ ہم نے جاوا سرور پیجز پہ بات کی ہم نے دیکھا کہ ایک ویب بیسڈ اپلیکیشن کا پریزنٹیشن ٹیئر ہوتا ہے ویب ٹیئر ہوتا ہے جو کہ یوزر سے انٹریکٹ کرنے کے کام آتا ہے اور اس اس ٹیئر کے اندر ہمارے جی ایس پی پیجز بھی آتے ہیں ہم نے بار بار یہاں پہ ڈسکس کیا کہ جی ایس پی پیج ہمیشہ جی ایس پی پیج جو ہوتا ہے وہ ایک سرولیٹ کے اکوولنٹ ہوتا ہے تو اسی لیے جب بھی آپ کا کوڈ کمپائل ہوتا ہے تو جی ایس پی پیج سے ایک سرولیٹ بنا دیا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سارا کام کیا ہوتا ہے ایک فگر کے اندر دیکھ لیں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ جی ایس پی پیج وہی کام کرتا ہے جو کہ ایک سرولیٹ کرتا ہے تو آپ کا ویب براؤزر ریکویسٹ بھیجتا ہے ایک جی ایس پی پیج کو سو جی ایس پی سورس یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے آپ کے ویب سرور کی باری آگے ویب سرور جو ہے اس جی ایس پی سورس کو پارس کرتا ہے for that it use a software component which is J S P parser تو جی ایس پی کی پوری فائل کو پڑھتا ہے اس میں سے جی ایس پی کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے جاوا کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے ایچ ٹی ایم ایل کا کوڈ علیحدہ کرتا ہے جو جاوا کا کوئی علیحدہ کرتا ہے اس کو وہ ایک سرولیٹ کی کلاس میں انسرٹ کر دیتا ہے کس کس پلیس میں انسرٹ کر دیتا ہے will see about that so Java source کو جو الگ ہو جاتا ہے وہ سرولیٹ کی کلاس کے اندر اس کو انسرٹ کر دیا جاتا ہے اب وہ ایک سرولیٹ بن گیا ہے سرولیٹ کو جاوا کمپائلر کے تھرو کمپائل کر کے ایک جی ایس پی سرولیٹ کی کلاس فائل بن جاتی ہے اور جی ایس پی سرولیٹ کی جو کلاس فائل بنتی ہے اس کے اندر وہ دوبارہ سے ویب پیج کی جو ایچ ٹی ایم ایل ہوتی ہے وہ انسرٹ کر دی جاتی ہے اور یہ ریزلٹ یوزر کو بھیج دی جاتے ہیں سو so بیسیکلی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایس پی کے اندر آپ نے جاوا کا کوڈ لکھنا ہے وہ ایونچولی ایک جاوا کی کلاس فائل کے اندر نکال کے ڈال دیا جائے گا اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب ہم جی ایس پی پیج بناتے ہیں تو اس میں جب جاوا کا کوڈ اسٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ اسپیشل کام کرتے ہیں وہ وہ اسپیشل کام کیا ہوتا ہے وہ جہاں پہ ہمارے جی ایس پی پارسل کو وہ اسپیشل کام ہوا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے وہ جاوا کا کوڈ اٹھاتا ہے اور اس کو ایک جاوا کی کلاس فائل میں خود سے ڈال دیتا ہے اور وہ سارا کمپائل ہو جاتا ہے جو ویب سرور کا باکس آپ بنا دیکھ رہے ہیں یہ سارا کام وہ ہے جو کہ آپ کو نظر آئے بغیر پیچھے سے آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے آپ صرف ایک جی ایس پی پیج بناتے ہیں اور آپ کے یوزر کو سارا کام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ جی ایس پی پارسر ہے جاوا سورس ہے جاوا کمپائلر ہے جی ایس پی سرولیٹ ہے یہ سارا کام آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کا ویب سرور آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن جس کہ آپ کو پتا ہو کہ اصل میں کیا کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ دکھایا ہے تو یہاں پہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز جو آپ یہاں سے ریزلٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ کیونکہ ہر جی ایس پی پیج نے ایک سرولیٹ ہی بننا ہے اس سے جو کام سرولیٹ کر سکتا ہے وہی کام جی ایس پی پیج کر سکتا ہے دونوں ایگزیکٹلی ایک جیسے کام ہی کر سکتے ہیں ڈفرینس کیا ہے کہ ایک میں جوا لکھنی آسان ہے ایک کے اندر ایچ ٹی ایم ایل لکھنی آسان ہے اور اس کے علاوہ جی ایس پی کے ڈفرینٹ بینیفٹس جو ہیں کہ convenient tool we can also use all the features of servlet A P I so we can track session we can manage cookies we can read and send H T M L headers we can pass and decode H T M L form data everything that we use to in servlet we can do it in J S P page as well it's very efficient the way servlet is handle by similarly J S P page will بھی handle by a thread it's not a separate process similarly J S P pages are portable because J S P page ایک جاوا کی کلاس ویل بن جاتا ہے جاوا کا سرولیٹ بن جاتا ہے and Java by its own nature is a portable language ہر سسٹم پہ وہ چل سکتی ہیں so J S P page بھی پورٹیبل ہے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے ونڈوز پہ سسٹم پہ ایک جی ایس پی پیجز بنا دیے تو وہ لائنکس پہ نہیں چلیں گے وہاں پہ بھی چل جائیں گے it's inexpensive because there are number of free اور inexpensive web service that are good for commercial quality web sites تو بہت سارے آپ دیکھیں گے کہ کمرشل کوالٹی کے اوپن سورس میں یا ایز اے فری سورس آپ کو ویب سروس مل جائیں گے اپلیکیشن سروس مل جائیں گے فار ایگزامپل تھا Tomcat is very good web server and it's open source web server you can actually develop you can actually take part in development of this web server آپ اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں similarly there are other application server also available to اس بہت ساری آئی ڈیز ہیں آپ نے اس کورس میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو آپ کو آئی ڈیز یوز کروائی ہیں دیز آر فری ویئر آپ یوز کر سکتے ہیں ان کی کوئی لائسنسنگ کاسٹ نہیں ہے these are very good IDEs integrated development environments ہیں جیسے کہ آپ اس میں یوز بھی کر رہے ہیں اپنے کوڈ کو کمپائل کرنے کے لیے تو بہت سارا میٹیریل جو ہے یہ جاوا سے ریلیٹڈ یہ اس کمیونٹی میں آپ کو فری میں مل جائے گا تو جو ہوتا ہے ایکچولی سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کی لائسنسنگ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے اور یہ بہت چیز میٹر کرتی ہے when you working with your clients which are not local to this country باہر کے کلائنٹس کے ساتھ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کا لائسنس دینا ہوتا ہے انہیں اور ہر چیز کی لائک لائسنس کاسٹ ہوتی ہے سو so اگر آپ ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں جس نے ایونچولی ایسے سرورس پہ یا ایسی چیزوں پہ چلنا ہے جن کی کوئی لائسنس کاسٹ نہیں تو that is a good cost reducing factor for them and they'll prefer these technologies as well تو یہ تھوڑی سی ہم نے بات کی کہ انکسپینسو بھی ہوتے ہیں بار بار ہم یہاں پہ اب تھوڑا سا واپس ہم چلتے ہیں اپنے جی ایس پی پیجز کی طرف بار بار ہم یہاں پہ ایک چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ جی ایس پی میں جناب لکھنا بڑا کنوینئنٹ ہے ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ کو لکھنا بڑا کنوینئنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو سرولیٹس میں چاہوں گا کہ ہم ایک تھوڑی سی ذرا کوڈ ایگزامپل دیکھیں ایک چھوٹا سا سرولیٹ لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا جی ایس پی لیتے ہیں اور دونوں کا آپ کوڈ کمپیریزن ذرا کر کے دیکھیں دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیٹ ہے اس کو ڈسپلے کرا رہے ہیں اس کو یوزر کے سامنے ڈسپلے کرا رہے ہیں سو لیٹ سی کہ ایک جی ایس پی کے لیے کتنا کوڈ کرنا پڑ رہا ہے اور ایک سرولیٹ لکھنے کے لیے ہمیں کیا کچھ کوڈ کرنا پڑ رہا ہے پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے کرنٹ ڈیٹ ڈسپلے کرانی ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ simple J S P page display current date جو پیج کے اوپر آپ اسٹارٹ uh, میں دیکھ رہے ہیں پرسنٹ کا ایک آپ ٹیگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ایٹ دا ریٹ کا سمبل کے بعد لکھا ہوا ہے page import to Java dot util یہ پیج ڈائریکٹو ہے we will discuss more about that so یہ ایک ایسی لائن ہے جو کہ جی ایس پی پیج کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی regular H T M L start ہو گئی ہے you can create this H T M L using any good H T M L editor اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے لکھا ہے کرنٹ ڈیٹ از پھر کچھ پرسنٹ کا ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا جہاں پہ پرسنٹ کے ٹیگ اسٹارٹ ہوں گے وہاں پہ آپ سمجھ جائیں کہ کچھ جاوا ریلیٹڈ کام ہونے لگا ہے تو یہ جی ایس پی پیج کا کچھ اسپیشل پورشن ہے جس نے ایونچولی جاوا کے کوڈ میں انسرٹ ہونا ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں ایک پوز تو ہم نے لکھا ہوا ہے new date Java dot util package کے اندر ایک ڈیٹ کی کلاس ہوتی ہے تو ہم نے اس کے یہاں پہ نیو ڈیٹ ایک آبجیکٹ بنایا ہے اور یہ خود ہی اس ڈیٹ کو پرنٹ کر دے گا تو یو کین سی کہ بڑا سمپل کوڈ از دس کہ ایک H T M L page اور اس کے اندر صرف ایک ڈیٹ ہم نے لکھ چھوڑی ہے اب آئیے ذرا اسی کے کورسپونڈنگ سرولیٹ کا کوڈ دیکھتے ہیں یو کین ٹیک اے لوٹ کہ we have to import three different packages import Java dot I O Java X dot servlet dot star Java X dot servlet dot H T P dot star as well as Java dot util dot star تو یہ ڈفرنٹ پیکیجز ہمیں امپورٹ کرنے پڑے ہیں چار ڈفرنٹ پیکیجز وہاں پہ صرف ایک یہی تھا ہم نے اپنی کلاس اسٹارٹ کیا ہے proper public class my servlet extend H T P servlet then public void do get والا سارا پارٹ آیا ہے پھر پرنٹ رائٹر لیا ہے رسپانس کی کانٹینٹ ٹائپ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ اس کے بعد ہم نے دیکھیں کہ اپنی H T M L generate کرنی شروع کی ہے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر ہم گھسے ہیں اور ہم نے H T M L generate کرنی شروع کی ہے بار بار ڈبل کوڈس کہیں آ رہے ہیں کہیں پہ کنکیٹینیشن کے لیے پلس کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اپنی یہ ساری نیو ڈیٹ پرنٹ کیا آؤٹ کو کلوز کیا ہے اور اپنا سرولیٹ کلوز کیا ہے so you can very well compare کہ یہ کوڈ جو ہے کے سامنے یہ ملٹیپل سلائڈس پہ آ رہا ہے اور وہ جی ایس پی کا کوڈ ایک چھوٹا سا کوڈ ہے تو you can see how simple it is to use J S P technologies to write good H T M L mixed with Java and it's relatively difficult for a servlet to generate H T M L output تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے سامنے ایک پروف آف کانسیپٹ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا ہم نے کام کرنا تھا صرف ڈیٹ ڈسپلے کرانی تھی and in lot of too simple job but in case of a J S P that was very simple so let see کہ جی ایس پی یہ سارے کام کیسے کرتا ہے ہم بہت سارے کام کیسے کر سکتے ہیں ایک چیز جو یہاں پہ میں تھوڑا سا دوبارہ ریٹریٹ کر دوں کہ آپ نے دیکھا ہم نے پرسنٹ کے سمبلس یوز کیے ہوئے ہیں جی ایس پی کے جیسے جیسے نئے ورژنس یا نئی اسپیسیفکیشن آ رہی ہیں ایکسیمل سینٹیکس کو پریفر کیا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ کچھ ایکسپریشن لینگویج بھی اب تو آ رہی ہے اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا ایک پیچھے سے بیک گراؤنڈ اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارا کوڈ لوگوں نے اس پا اس طرح سے ڈیولپ کیا ہوا ہے اور بہت سارا کوڈ اب جو نیا ڈیولپ ہو رہا ہے وہ دوسرے طریقوں سے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے سو یو شوڈ نو کے پیچھے سے کیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دس سال پرانی چیز یہاں پہ ڈسکس کر دی ہے یہ سارا کام جو ہے پچھلے سے دو تین چار سال کے اسپین میں یہ سارا ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس لیے کوئی بھی ان میں سے بہت آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ آف کورس نئے سینٹیکس کے ساتھ ہو رہی ہے جو بہت ساری اتنی ساری دنیا میں ویب سائٹس یا ویب اپلیکیشن چل رہی ہیں وہ پہلے سے بنی ہوئی ہیں پرانے سینٹیکس کے ساتھ چل رہی ہیں تو as a developer you should know کہ دونوں سینٹیکس کا ہے بہت تھوڑا سا ڈفرینس ہے سو ول ڈسکس بہت جو یہاں پہ اب ہم چیز ڈسکس کریں گے کہ ہم نے ایک جی ایس پی پیج دیکھا تو ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جی ایس پی پیج کے کیا ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان ڈفرنٹ ایلیمنٹس میں ہم کیا کچھ لکھ سکتے ہیں so let's discuss the ingredients of a J S P page J S P page کے انگریڈینٹس میں beside H T M L J S P میں کنٹین فالوئنگ ایلیمنٹس سب سے پہلے تو آ جاتے ہیں directive elements which provide the global control of J S P so اگر آپ نے کوئی اسپیشل انسٹرکشنز دینی ہو اپنے ویب سرور کو آپ نے کچھ اسپیشل انفارمیشن دینی ہو کچھ گلوبل کنٹرول دینا ہو آگے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی پیچھے آپ کو ایگزامپل میں دکھایا کہ ہم نے امپورٹ کرنا تھا وہ امپورٹ جو ہے وہ انٹائر جاوا کلاس کے لیے ہے تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹیوس کا استعمال کرتے ہیں ڈائریکٹیوس کی پہچان کیا ہے یا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ پرسنٹ ٹیگ ایک اسٹارٹ ہوگا آپ دیکھیں گے جہاں پہ جو بھی ٹیگ ہے وہ اسٹارٹ ہوگا پرسنٹ سے اور اس کے اندر ایٹ دا ریٹ کا سمبل ہوگا اس کے ساتھ بالکل تو پرسنٹ ایٹ دا ریٹ کے سمبل کے ساتھ یہ اسٹارٹ ہوگا اور اسی طرح پرسنٹ ٹیگ کے ساتھ یہ اینڈ ہوگا اینڈنگ ٹیگ یہاں پہ دینے ضروری ہوتے ہیں سو ڈائریکٹیو ایلیمنٹس ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈفرینٹ پرپز کے لیے ایک آپ نے بھی دیکھا کہ امپورٹ کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا جب آگے جا کے ہم ڈائریکٹیو ایلیمنٹس کی ڈیٹیل دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اور کیا استعمال ہیں then there are very important scripting elements will see scripting elements shortly scripting elements میں کیا ہے کہ آپ جی ایس پی کے اگر آپ نے کمنٹس دینے ہیں تو آپ کیسے دیں گے کہ پرسنٹ اور ڈبل ڈیش پھر ڈبل ڈیش اور پرسن یہ وہ کمنٹس ہیں جو کہ یوزر کو ویزیبل نہیں ہوں گے آپ کے اپنے جی ایس پی پیج کے لیے آپ جی ایس پی پیج کے اندر H T M L based comments بھی دے سکتے ہیں جو کہ یوزر کو نظر آ رہے ہوں گے سملرلی ڈکلیریشن آپ نے کرنی ہے کوئی ویریبلس ڈکلیئر کرنے ہیں کوئی میتھڈ ڈکلیئر کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ڈکلیریشن کا ٹیگ ہوتا ہے پرسنٹ کے بعد سائن آف ایکسکلیمنیشن آپ دیکھ رہے ہیں پھر پرسن کے ساتھ کلوز ہو رہا ہے ایکسپریشنس کے لیے ہمارے پاس پرسنٹ اکولس ٹو کا ٹیگ ہے یہ کسی بھی چیز کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہے so Java code fragment which turn string can be put into this expression tag there are scriptlets خالی پرسن ٹیگ اسٹارٹ ہو رہا ہے اور پرسن ٹیگ اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے اندر آپ جاوا کوڈ لکھ سکتے ہیں یہ سارا کوڈ جو ہوتا ہے یہ جہاں پہ پرسن ٹیگ ملتا ہے آپ کے جی ایس پی پارسر کو وہ اس کوڈ کو اٹھا کے کورسپونڈنگ ایک کلاس میں انسرٹ کرتا ہے جو کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے رہیں گے کہ کہاں وہ اس کو انسرٹ کرتا ہے کورسپونڈنگ کلاس میں انسرٹ کرتا ہے اس کا سرولیٹ بناتا ہے اور یہی سارا کوڈ ہوتا ہے جو اس سرولیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ وہ جی ایس پی کے ڈفرنٹ تھے ایک اور جو جی ایس پی کے انگریڈینٹس ہیں action elements which are special J S P tags we will discuss more about that as we move to action elements تو یہ جی ایس پی کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں تو ہم نے جی ایس پی کے اندر دیکھا کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں انسرٹ کر سکتے ہیں پیج ڈائریکٹرز ڈائریکٹرز ہو سکتے ہیں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں ایکشن ہو سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو ون بائی ون ذرا ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کریں چار ڈفرنٹ ٹائپ کے ہم نے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس دیکھے ہیں کمنٹس ہیں اس میں ایکسپریشنس ہیں اس میں کوڈ کے اسکرپلٹس ہیں اس میں ڈکلیریشنز ہیں تو یہ چار ڈفرینٹ ہمارے پاس اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہیں ون بائی ون ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ انہیں کیسے کر سکتے ہیں پھر ایک ایگزامپل میں ان کو فردر ایکسپلور کریں گے کہ کیسے یہ استعمال ہوئے ہوئے ہیں two types of comments can be used in J S P H T M L comment comment is in browser یہ والا وہ کمنٹ ہے جو کہ آپ پہلے بھی دیتے ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل کا کمنٹ ہے and it will be visible to the user we can also use J S P comments these comments are not visible in the browser اور اس کو کیسے لکھتے ہیں کہ آپ پرسنٹ اور ڈیش ڈیش ڈال کے اپنا کمنٹ لکھیں گے پھر ڈیش ڈیش ڈال کے پرسنٹ سائن کے ساتھ کلوز کر دیں گے کمنٹ کے بعد دوسری چیز آتی ہے دیٹ از ایکسپریشن ایکسپریشن یہ ہے کہ آپ پرسنٹ کے بعد ایکولس ڈالتے ہیں اور اپنی جاوا ایکسپریشن لکھ دیتے ہیں اور پھر پرسنٹ سائن کے ساتھ اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب یہ کرتا کیا ہے جاوا کا جو ایکسپریشن ٹیگ ہے کرتا یہ ہے کہ جو بھی اس کو ایکسپریشن دی جاتی ہے it evaluates that expression and convert into string آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہمیں سرولیٹ سے کچھ آؤٹ پٹ کرانا ہوتا تھا تو ہم آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کرتے تھے تو یہ جو اسٹرنگ بنائے گا یہ آٹومیٹیکلی یوزر کو ڈسپلے ہو جائے گی so we can put any Java expression into it which will be converted into string and will be display to the user اب اس میں آپ دیکھیے کہ time percent equals to new Java dot util dot date ہم نے کیا اور پرسنٹ ٹیگ کو کلوز کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ڈیٹ ہوگی اس کو کنورٹ کر دیا جائے گا اسٹرنگ میں اور یہ یوزر کو ڈسپلے کر دی جائے گی similarly percent equals to request dot get parameter name کیا جو بھی نیم کی ویلیو ہوگی پیرامیٹر نیم کے اندر وہ ہمیں ڈسپلے ہو جائے گی تو ایکسپریشن ٹیگ کسی بھی جاوا ایکسپریشن کو اسٹرنگ میں کنورٹ کر دیتا ہے اور یوزر کو ڈسپلے کر دیتا ہے ایکسپریشن ٹیگ لکھتے ہوئے خیال رکھیے گا کہ جو بھی چیز آپ لکھیں وہ کنورٹیبل ٹو اسٹرنگ ہونی چاہیے جو کہ جرنلی ہوتی ہے سارے پریمیٹو ٹائپ جو ہوتے ہیں ان کو خود ہی اسٹرنگ میں کنورٹ کر لیا جاتا ہے اور ہر آبجیکٹ کے ساتھ to string method by default available ہوتا ہے نیکسٹ ہمارا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے پرسنٹ جاوا کوڈ پرسنٹ یہ اسکرپلیٹ ہے ہمارا اسکرپلیٹ کے اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں scriptlet is actually a very powerful scripting element you can put your entire Java code inside this scriptlet اگر میں آپ کو سرولیٹ کے ساتھ اس کی میپنگ تھوڑی سی سمجھاؤں تو جو ایکسپریشن ٹیگ تھا وہ سرولیٹ کے اندر جو آپ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن لکھتے ہیں وہ اس کے برابر آپ سمجھ لیں ہے یہ جو اسکرپلیٹ ہے پرسنٹ جاوا کوڈ پرسنٹ جب اس جی ایس پی سے سرولیٹ بنایا جائے گا تو سرولیٹ کے جو ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ یا جب ہم جو آئی ڈی یوز کر رہے تھے اس کے اندر جو پروسیس ریکویسٹ کا میتھڈ تھا اس کے اندر جو کچھ آپ نے لکھا ہوتا نا اس میتھڈ کے اندر you can put that code over here so percent ڈال کے آپ جاوا کا جو بھی کوڈ لکھیں گے that code will be shifted get یا ڈو پوسٹ یا اس طرح کے کسی میتھڈ میں ایکچولی ایک اور میتھڈ ہوتا ہے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس کے اندر یہ سارا کوڈ انسرٹ کر دیا جائے گا so you can write any kind of Java code in scriptlet and that code will become a part of a method in corresponding servlet اور جو بھی آپ جاوا فائل ہوگی اس کے اندر so let see an name یہ تھا اس نے اس کو string میں خود ہی convert کیا تھا یہاں پہ پوری ایک جاوا کی لائن ہے اس کے میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ فال لوپ بھی لگا سکتے ہیں جیسے میں لکھ دوں کہ for int I then sum number I plus plus اور اس کے اندر میں کچھ پرنٹ کرا دوں تو for loop while loop if else you can write anything over here تو جیسے یہاں پہ ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ request dot get parameter name تو ہم نیم والے پیرامیٹر کی ویلیوز پک کر رہے ہیں اور اس کو ایک اسٹرنگ ٹائپ کی ویریبل میں رکھ رہے ہیں اور آپ سیمی کولن دیکھ سکتے ہیں اس کے اینڈ میں کہ ہمارے پاس پیور جاوا کا کوڈ ہے اس کے بعد ہم نے آؤٹ ڈاٹ پرنٹ ایلن کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا یہ آؤٹ کہاں سے آ گیا پرنٹ رائٹر تو ہم نے کہیں استعمال نہیں کیا وہ ہم آپ کو بعد میں سمجھائیں گے so out dot print L N ہے یہ ہمارے پاس اس کوڈ کو پرنٹ کرنے کے لیے یوز ہوگا سو اسکرپلیٹ کے اندر طے یہ ہوا کہ ہم کوئی بھی ٹائپ کا جاوا کوڈ انسرٹ کر سکتے ہیں then comes the declaration part declaration والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ ڈکلیریشن کا سمبل یہ ہے کہ جو جی آپ پرسنٹ کا ٹیگ ڈالنے کے بعد سائن آف سائنفکسنیشن ڈالتے ہیں then you write your Java declaration اور اس کے بعد پرسنٹ کا ٹیگ کلوز کر دیتے ہیں یہ والا جو کوڈ ہوتا ہے جیسے کی کلاس میں آپ ڈو گیٹ ڈو پوسٹ سے باہر کچھ ویریبلس ڈکلیئر کریں کچھ کلاس لیول کے اوپر اگر آپ نے ویریبلس ڈکلیئر کرنے ہیں یا کوئی نیا میتھڈ بنانا ہے ڈو گیٹ ڈو پوسٹ وغیرہ تو آلریڈی بنے ہوتے ہیں نا آپ نے کوئی نیا میتھڈ بنانا ہے جیسے میں میتھڈ بنانا چاہتا ہوں پبلک وائڈ ایڈ تو وہ ساری جو ڈکلیریشن ہیں میتھڈ کی declaration plus implementation as well as the declaration of variables وہ ساری کی ساری یہ ڈکلیریشن ٹیگ میں جائیں گی تو یہ ہمارے پاس چوتھا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ تھا ڈکلیریشن کا نیچے آپ اس کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک private int sum field declare کی اس کی ویلو فائیو کر دی ہے سملرلی ایک میتھڈ ڈکلیئر کیا ہے پرائیویٹ وائڈ سم میتھڈ اور اس کی ساری آگے امپلیمنٹیشن بھی ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی ایس پی پیج کے اندر اسکرپٹنگ ایلیمنٹس اویلیبل ہوتے ہیں and we can use scripting elements to do different kind of jobs let me reiterate them for you you can use the declaration tag میں تھوڑا الٹا ان کو شروع کر رہا ہوں you can use the declaration tag to declare different variable as well as methods تو آپ کلاس لیول پہ جو چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں جیسے کلاس لیول پہ آپ نے انٹیریجر فلور وغیرہ کوئی ویریبل ڈکلیئر کیے ہیں یا میتھڈس کی ڈیفینیشن جس طرح سے دیتے ہیں ہم وہ ساری کی ساری ڈکلیریشن جو ہوتی ہیں دے ول بی پٹ انا ڈکلیریشن ٹیگ تو declaration tag J S P P H کے اندر وہ ٹیگ ہوتا ہے جہاں پہ ہم نے اپنی چیزیں ڈکلیئر کرنی ہوتی ہیں اور چیزوں کا اسکوپ کیا ہوتا ہے یہ کلاس لیول کا اسکوپ ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا scriptlet scriptlet is a J S P scripting element جس کے اندر ہم کچھ بھی جاوا کا کوڈ لکھ سکتے ہیں anything that we write inside do get method یا do post method we can write it in our scriptlet وہ سارا code as it is in methods کے اندر انسرٹ کر دیتا ہے جی ایس پی پارسر جو ہوتا ہے تو اسکرپلٹ کے اندر you can write any Java code you can you want to connect to database you can connect to database in this scriptlet you want to write a for loop you can write a for loop in this if فیل اسٹیٹمنٹس لکھنی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو ہر طرح کا کوڈ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جب ہر طرح کا جاوا کوڈ میں لکھ سکتا ہوں تو کیا میں ویریبلس بھی ڈکلیئر کر سکتا ہوں بالکل کر سکتا ہوں فرق کیا ہوگا اس ویریبل ڈکلیریشن میں اور جو ڈکلیئر وہ جو ڈکلیریشن والا ٹیگ کے اندر ویریبل ڈکلیئر کیا یعنی کہ پچھلا والا جو میں نے ٹیگ بولا اس میں اور اس ٹیگ کے ویریبل ڈکلیریشن میں کیا ڈفرینس ہوگا جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ وہ والا جو جاوا کا ڈکلیریشن والا جی ایس پی کا ڈکلیریشن والا ٹیگ تھا اس کے اندر آپ جو چیزیں ڈکلیئر کرتے ہیں ان کا اسکوپ کلاس لیول کا ہوتا ہے جو آپ اسکرپلیٹ کے اندر چیزیں ڈکلیئر کریں گے the scope for this will be method لیبل ایک میتھڈ کے اندر وہ چیزیں انسرٹ ہوتی ہیں تو وہ ویریبل لوکل ہوگا ٹو دیٹ میتھڈ جو ڈکلیریشن ڈکلیریشن والے ٹیگ کے اندر آپ ویریبل ڈکلیئر کریں گے that will be available for the entire class تو یہ ایک ڈسٹنکشن ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایکسپریشن ٹیگ ایکسپریشن ٹیگ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ it can be use to convert a Java expression string and display to the user so out dot print L N کی طرح کام کرتا ہے ایکسپریشن پہلے ویلیوڈ ہوتی ہے کنورٹ ہو جاتی ہے اسٹرنگ میں یوزر کو ڈسپلے کر دی جاتی ہے then we have comments we can write two of comments simple H T M L comments ہوں گے لکھ سکتے ہیں جو کہ کسی بھی H T M L page میں آپ لکھ سکتے ہیں جی ایس پی پیج کی اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے and and these will be to the user there there is another kind of our J S P جو کہ آپ لکھ سکتے ہیں that won't be available to the user وہ آپ کی اپنی یادداشت کے لیے آپ کی اپنی میموری کے لیے کہ آپ جب دوبارہ اس جی ایس پی پیج کو کھولیں کوڈ میں کوئی چینج کرنے کے لیے مینٹیننس کے پرپز کے لیے دین یو نو کہ میں نے کیا کام کیا تھا تو جی ایس پی پیج کے جو انیشیل انگریڈینٹس تھے ان میں سے ہم نے اسکرپلیٹس کو اس میں اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو ڈسکشن ان کے اوپر کی ہے لیکن جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات تب جا کے بنتی ہے جب اس کو ذرا کوڈ میں دیکھیں تو ہم آپ کے لیے ایک ایگزامپل دکھا رہے ہیں جس میں ہم بہت سمپل سے ایگزامپل ایز یوزل ہم یہاں پہ ایگزامپلس کو سمپل رکھتے ہیں کہ دو نمبر لیں گے ان کو ایڈ کر کے ان کا رزلٹ دکھا دیں گے یہ سارا کام ہو رہا ہوگا جی ایس پی کے اندر سو ڈکلیریشن بھی آ جائے گی جب دونوں نمبروں کو ایڈ کرنا ہے کام تو سیدھا سا ہے پلس کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسے آپ کو سمپلی اس لیے کہ آپ کو ڈکلیریشن ٹیگ کا یوز نظر آ جائے ہم ایک میتھڈ ڈکلیئر کریں گے اس میتھڈ کے اندر دونوں نمبروں کو ایڈ کریں گے اسکرپٹ کے اندر ہم یوزر سے کچھ جو یوزر نے دونوں نمبر دیے ہوں گے ان کو گیٹ کریں گے اچھا ایک چیز ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں اور ابھی تک ایکسپلینیشن میں نہیں آئی وہ یہ کہ ریکویسٹ رسپانس آؤٹ یہ ہم کنٹینیوسلی یوز کر رہے ہیں ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا تو جی ایس پی پیج کے اندر ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ جی بنے پڑے ہوتے ہیں میں ہم جا کے آگے پوری لسٹ دیکھیں گے لیکن فار دا ٹائمنگ ریکویسٹ کا آبجیکٹ ہمیں بنا بنایا مل جاتا ہے رسپانس کا آبجیکٹ مل جاتا ہے آؤٹ کا آبجیکٹ مل جاتا ہے سیشن کا مل جاتا ہے جیسے کہ سرو لیٹ میں کرتے ہیں so request dot get parameter ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں to get the parameter from the user جو بھی یوزر نے ان پٹ کی تھی تو ہم اپنے اسکرپلیٹ کے اندر یوزر کے پیرامیٹرز ایکسپیکٹ کریں گے اس کو اس میتھڈ میں پاس کر دیں گے جو کہ ہم نے ڈکلیریشن کے اندر ڈکلیئر کیا ہوگا اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کو ڈیلیبریٹلی ہم ایکسپریشن ٹیگ کے تھرو آپ کو ڈسپلے کر کے دکھائیں گے بہت اور طریقوں سے بھی ڈسپلے کیا جا سکتا ہے تاکہ آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال آ جائے ڈفرینٹ چیزوں کا یوز نظر آ جائے اس لیے ہم ذرا اس کو تھوڑا توڑ توڑ کے کریں گے تو آئیے ذرا کوڈ میں دیکھتے ہیں کہ دو نمبرس کو ایڈ کر کے ڈسپلے کرانا ہے ریزلٹ جی ایس پی میں یہ کام کیسے ہوگا اسکرین پہ آپ ہماری آئی ڈی دیکھ رہے ہیں جس پہ ہم ایک نیا پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں پروجیکٹ کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کا نام رکھتی ہے J S P script example اس کے پروجیکٹ کے اندر جب آپ کا پروجیکٹ کریٹ ہو جائے گا یہاں پہ تو آپ اس کے اندر دو ویب پیجز اپنے ایڈ کر دیں تو ویب پیجز والی ڈائریکٹری پہ آپ آ کے یا پروجیکٹ والی ڈائریکٹری پہ آپ آ کے رائٹ کلک کریں گے نیو کریں گے تو آپ کے پاس جو مینیو ہے اس میں سے آپ جی ایس پی پیج لے لیں ہمارے اپنے پہلے جو جی ایس پی اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں فرسٹ پھر یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ رہی ہے کہ آپ نے اسٹینڈرڈ سنٹیکس یوز کرنا ہے یا X M L base syntax use کرنا ہے X M L base syntax آپ یوز کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ کو ہر چیز ایکس ایم ایل کی فارم میں ہی لکھنی پڑے گی وہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کیا سینٹیکس ہوتا ہے so we are using the standard syntax جو کہ اس طرح کی اسکرپلٹس بھی لے لیتا ہے ایکس ایم ایل بھی ایکسیپٹ کر لے گا اس کو ہم اپنے first dot J S P page کو بنانے کے بعد اس کو فنش کرتے ہیں اور second dot J S P page بھی بنا لیتے ہیں یہاں پہ اب first dot J S P میں ہم آتے ہیں اور اس کے اندر آ کے آپ دیکھیں کہ ہماری یہ H T M L start ہو گئی ہے ایچ ٹی ایم ایل کے اندر ہمارے پاس ایک ہیڈنگ ہے enter two numbers to see the sum اس ہیڈنگ کے بعد ہمارا فارم کا ٹیگ اسٹارٹ ہو گیا ہے یہ بیسیکلی ہمارا وہ جی ایس پی پیج ہے جو کہ یوزر سے ان پٹ لے رہا ہے اب دیکھیں گے اس کی ایکسٹینشن ہم نے جی ایس پی رکھی ہے لیکن اس میں کہیں بھی آپ کو جاوا کا کوڈ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جاوا کا کوڈ ہو تو بھی کوئی پیج جی ایس پی ہوگا خالی ایچ ٹی ایم ایل والے پیج کو بھی آپ ڈاٹ جی ایس پی کی ایکسٹینشن سے سیو کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس فارم ہم نے ایک ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے مائی فارم اور ایکشن میں ہم نے دے دیے second dot J S P ہم ایک ہی جی ایس پی میں رہ کے بھی سارا کام کر سکتے تھے لیکن یہاں پہ ہم نے deliberately second dot J S P کیا ہے تاکہ آپ جی ایس پی پیجز کے بیچ میں موومنٹ بھی دیکھ لیں سو so, ایکشن کے اندر ہم نے second dot J S P کا نام دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب یوزر سبمٹ کا بٹن پریس کرے گا تو وہ second dot J S P پہ چلا جائے گا دو ان پٹ فیلڈس کریٹ کی ہیں فرسٹ نمبر کے لیے اور سیکنڈ نمبر کے لیے ان پٹ فیلڈ کا نام جو ہے وہ رکھا ہے نم ون اور دوسری ان پٹ فیلڈ کا نام رکھا ہے نم ٹو اس کے بعد ایک سبمٹ بٹن کریٹ کیا ہے اپنا فارم کا ٹیگ کلوز کیا ہے اور باڈی کا ٹیگ کلوز کر دیا ہے اس جی ایس پی پیج میں یوزر دو نمبر دے گا اور سبمٹ کا بٹن پریس کر دے گا جو چیز یہاں سے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ نم ون اور نم ٹو ہماری دونوں ان پٹ فیلڈس کے نام ہیں اور اس کے بعد ہم second dot J S P پہ چلے جائیں گے second dot J S P میں ہم نے جی ایس پی کے سارے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے ٹاپ پہ آپ دیکھیں کہ ہماری H T M L start ہوئی ہے سوچ basically H T M L کا ٹیمپلٹ ہے جس میں ہم جاوا کا کوڈ لکھیں گے H T M L start ہوئی ہے باڈی کے ٹیگ کے بعد ہم نے ایک کمنٹ لکھا ہے اس کو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے کمنٹ کی فارم میں لکھا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا جی ایس پی کا کمنٹ دیا ہے ڈکلیریشن کا اور اس کمنٹ کے بعد ہم نے اپنا جو ڈکلیریشن والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ وہ اسٹارٹ کر دیا ڈکلیریشن والا اسکرپٹنگ ایلیمنٹ آپ کو پتا ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے کہ پرسن ٹیگ کے بعد سائن آف ایکسکلمیشن سے ٹیک ڈالا ہے سائن آف ایکسکلیمنیشن ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے ایک انٹیجر دیا ہے جس کا نام ہے ریزلٹ اور اس کے بعد ہم نے ایک میتھڈ ڈکلیئر کیا ہے پبلک انٹ سم اور اس کے اندر دو انٹیجر جا رہے ہیں اور ان کا سم ریٹرن کر رہا ہے تو ڈکلیریشن ڈکلیریشن کے اندر you can write any code which is use for such variables اور میتھڈس ڈکلیریشن ٹیک جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے دوبارہ جی ایس پی کمنٹس آ گئے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک اسکرپلیٹ اسٹارٹ ہو رہا ہے اسکرپلٹ کے اندر ہم کریں گے کیا کہ جو first dot J S P سے دو ویلوز ریسیو ہو رہی ہیں ان کو ریسیو کریں گے کنورٹ کرنے کے بعد انٹیجر میں میتھڈ میں پاس کر دیں گے تو آپ دیکھیں کہ request dot get parameter num one num one ہماری فیلڈ کا نام تھا جو ہماری first dot J S P پہ ان پٹ فیلڈ تھی ریکویسٹ ہم نے کہیں ڈکلیئر نہیں کیا ہم نے H T P servlet request type کا آبجیکٹ کہیں ڈکلیئر نہیں کیا لیکن جیسا کہ ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا تھوڑی دیر پہلے ریکویسٹ اور رسپانس یہ آبجیکٹس ہمیں اور اسی طرح آؤٹ یہ والے آبجیکٹس ہمیں یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں تو ریکویسٹ کا ہم نے یوز کیا ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر کیا اس کو نم ون دیا تو ہمارے پاس جو چیز آئے گی وہ وہ ویلیو ہوگی جو یوزر نے پہلی ان پٹ باکس میں ڈالی ہوگی اس کو ہم نے ایک اسٹرنگ آپ ون میں سیو کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر دوبارہ کیا ہے نم ٹو کی ویلیو لی ہے اور اس کو اسٹرنگ آپ ٹو میں سیو کر دیا ہے اب یہ دونوں اسٹرینگس ہیں اور ہمارا میتھڈ جو ہے وہ انٹیجرس لے رہا ہے تو اس کو ہم نے انٹیجر ڈاٹ پارس اینڈ کے میتھڈ کے تھرو کنورٹ کر دیا ہے انٹیجرس میں تو انٹیجر ڈاٹ پارس اینڈ آپ one integer dot parse int آپ ٹو یہ دونوں اس کو انٹیجرس میں کنورٹ کر دیں گے دونوں انٹیجرس کا نام ہے فرسٹ نم اور سیکنڈ نم اس کے بعد ہم نے اپنا اسکرپلٹ کے اندر سے فنکشن کال کر دیا ہے سم فرسٹ نم سیکنڈ نم اور اس کا جو ریزلٹ ہے اس کو ریزلٹ والے ویریبل میں اسٹور کر دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اسکرپلیٹ کے اندر ہم کوئی بھی جاوا کوڈ لکھ سکتے ہیں جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے وہ ہم پروسیسنگ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ والی پروسیسنگ جو تھی یہ جرنلی اگر آپ ایک سرولیٹ بناتے ہیں تو کہاں کرتے آپ ڈو گیٹ یا ڈو پوسٹ کے میتھڈ کے اندر کر رہے ہوتے تو جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ کوڈ ایز اٹ از وہاں پہ انسرٹ کر دے گا جی ایس پی پارسر اور اس طرح آپ جو ڈکلیریشن کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں وہ آپ آبویسلی کلاس لیول پہ کرتے ہیں اپنے سرولیٹ کے اندر آپ ایک انٹ ریزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ اپنا ایک میتھڈ بھی ڈکلیئر کرتے تو وہ ہمارا ڈکلیریشن ٹیگ میں آ گیا ہے اب جو ہمارے پاس ریزلٹ آیا اس کو ہم کے اندر سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں آؤٹ کا آبجیکٹ یوز کر کے لیکن ہم نے ایکسپریشن ٹیگ یوز کر کے دکھانے کے لیے اس کو لکھا ہے نیچے ایچ ٹی ایم ایل اپنی اسٹارٹ کی ہے سم از اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پرسنٹ ایکولس ٹو کا ٹیگ آیا ہے اور ریس آیا ہے اچھا ریس ایک انٹیجر ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایکسپریشن ٹیگ کو جو آپ چیز دیں گے جو ویریبل دیں گے یہ جو ایکسپریشن دیں گے یہ اس کو کنورٹ کر لے گا ایک اسٹرنگ میں اور وہ اسٹرنگ یوزر کو ڈسپلے ہوگی تو یہ پورا ایکسپریشن ٹیگ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے اور یہ پورا second dot J S P ہے اس کے اندر ہم نے ہر طرح کا جو اسکرپٹنگ ایلیمنٹ تھا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اس کی ذرا آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں first dot J S P میں ہم آتے ہیں first dot J S P کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ٹیکس فیلڈس ہیں اور ایک بٹن ہے فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر میں ہم دو ویلوز دے دیتے ہیں جب ہم کیلکولیٹ سم کے میتھڈ کو ہٹ کریں گے تو ہم second dot J S P پہ چلا جائیں گے second dot J S P پہ ہم آ جاتے ہیں کیلکولیٹ سم کا بٹن ہٹ کر کے اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سم از سیون آ رہا ہے یعنی کہ دونوں چیزیں سم ہو گئی اس پیج کے اگر ہم سورس لیں تو یہ سورس ہے آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی جی ایس پی کمنٹ یہاں نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو صرف وہ ایچ ٹی ایم ایل نظر آ رہی ہے جو ہم نے لکھی تھی اور H T M L comment نظر آ رہا ہے کوئی جاوا کا کوڈ بھی نظر نہیں آ رہا وجہ یہ ہے کہ جاوا کا کوڈ جو ہوتا ہے یہ تو سرولیٹ پہ چلا جاتا ہے اور سرولیٹ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ویب سرور پہ جو کلائنٹ کو واپس چیز ملتی ہے that is simple H T M L so ہمارے سامنے یہ ایچ ٹی ایم ایل آ رہی ہے جو کہ ہمیں مل گئی ہے جتنا کچھ ایگزیکیوشن ہونی تھی کوڈ کی وہ سرور پہ ہو کے اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ڈسپلیڈ ہے in the form of H T M L H T M L comments user کو بھی نظر آ رہے ہیں جی ایس پی کمنٹس آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہیں بھی اویلیبل نہیں ہے تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپل ڈسکس کی اس میں ہم نے دو نمبرس لیے ہیں and we have calculated their sum inside J S P page we have tried to show you different scripting elements that are present inside J S P scriptlet کی ایگزامپل ہم نے دیکھی ڈکلیریشن کی ایگزامپل ہم نے دیکھی ہم نے ایکسپریشن ٹیگ کی دیکھی کمنٹس دیکھے so these are different scripting elements that you can use inside J S P page and we have sure you that it's relatively easier to write Java code inside N T M L document when you are using J S P page یہاں پہ ہم نے جو سینٹیکس یوز کیا that for expression tag for scripting tag that syntax was use when J S P came initially یہ والا وہاں پہ یوز کیا جاتا تھا then slowly when X M L کے فارورڈ اور سارے ایکس ایم ایل بیسڈ ایک کام ہونا شروع ہوا تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ایکس ایم ایل میں ہر اسٹارٹنگ ٹیگ کا اینڈنگ ٹیگ ضروری ہوتا ہے it's a well form language تو جی ایس پی کے جو ٹیگس ہیں ان کو بھی X M L base syntax میں کنورٹ کرنے کی ایک کوشش کی گئی اور جنرلی وہ X M L base syntax بھی یوز کیا جاتا ہے because tools can parse and can verify that syntax as well so یہاں پہ ہم آپ کو چھوڑا, تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ وہ بھی دیکھ لیں کہ اگر آپ نے وہ سینٹیکس یوز کرنا ہو اگر آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں تو آپ وہ سینٹیکس یوز کر لیں your I D also provide support for that X M L syntax by intelligently output those tag جب آپ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہیلپ کر دی جاتی ہے کہ یہ ٹیگ ہے یہ ٹیگ ہے so you can use that syntax as well let see کہ وہ کیا سینٹیکس ہے جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اسکرپٹنگ ایلیمنٹس ہیں comments declaration expression and scriptlet declaration ہم ویسے تو پرسنٹ اور سائن آف ایکسکریمیشن کے ساتھ اگر آپ declaration X M L base syntax پہ کرنا چاہیں تو J S P colon declaration یہ ہمارا اوپننگ ٹیگ ہوگا اور اس کے بعد slash J S P colon declaration یہ ہمارا کلوزنگ ٹیگ ہوگا اور سارے کی ساری ڈکلیریشن اس کے اندر جائے گی similarly J S P colon expression اور slash J S P colon expression یہ دونوں ٹیگس بھی ہمارے پاس ہوں گے جس کے اندر ہماری ایکسپریشنز آئیں گی اسکرپلیٹ کے لیے جی ایس پی کولن اسکرپلیٹ اور اینڈنگ کے لیے slash J S P colon scriptlet یہ ٹیگ استعمال ہوگا تو آپ X M L base syntax استعمال کر سکتے ہیں اپنے جی ایس پی کے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اپنے جی ایس پی ڈاکیومنٹ کے اندر پرانا سینٹیکس بھی چلتا ہے but generally that is not preferred any more یہ والا سینٹیکس کو پریفر کیا جاتا ہے still if you are more comfortable with that you can use in your initial code that that syntax we have just shown you تو یہ جو ابھی ہم نے کمنٹس آپ کے سامنے دکھائے ہیں اس کو اگر ہم اپنے کوڈ میں دیکھنا چاہیں جو بھی ہم نے کوڈ کیا تھا تو میں کوڈ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کوڈ میں یہ کیسے ہوئے ہیں ابھی جو آپ نے جی ایس پی پیج دیکھا تھا جس کے اندر ہم نے یہ سارے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس استعمال کیے تھے یہ وہی جی ایس پی پیج ہے لیکن یہاں پہ ہم X M L based syntax کا استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اسکرپلیٹ کا ٹیگ تھا ڈکلیریشن کا ٹیگ تھا ان کی جگہ لے لی ہے X M L based tag نے تو ڈکلیریشن میں جہاں پہ پہلے پرسنٹ اور سائن آف ایکسکلیمنیشن آ رہا تھا وہاں پہ اب J S P colon declaration آ رہا ہے اور جہاں پہ وہ ٹیگ اینڈ ہو رہا تھا وہاں slash J S P colon declaration آ رہا ہے اور اسی طرح باقی سارے ٹیگس بھی اور آپ دیکھیں گے ڈاکیومنٹ کے ٹاپ کے اوپر بھی ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ اٹس این ایکسیمل ڈاکیومنٹ اور اس کے اندر ایکسیمل کے جو ٹیگز یوز ہوئے ہوئے ہیں ایک ڈاکیومنٹ اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ جہاں سے ڈیکس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے وہ ایکس ایم ایل پہ اگر آپ کے کچھ لیکچرز ہو چکے ہیں آپ کو ایکس ایم ایل کا پتہ ہے تو یو کین انڈرسٹینڈ دس ورنہ you can always learn it through some books اور maybe some extra lectures so this is the X M L base syntax that we use inside our J S P page in common routine تو آج ہم نے اپنے جی ایس پی کیریئر کا جو اسٹارٹ کیا اس میں ہم نے جی ایس پی کی جو انگریڈینٹس ڈسکس کیے تھے ان میں سے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کو دیکھا ہے اسکرپٹنگ ایلیمنٹس کی ایگزامپل بھی دیکھی ہے ایز سچ کوئی بھی چینج نہیں آیا جو کوڈ آپ سرولیٹ میں کرتے تھے وہی کوڈ جی ایس پی کے ہے it's just relatively easier to write if you are you concentrating on H T M L آپ کی لے آؤٹ بہت زیادہ extensive H T M L یا فلیش یا بہت ساری اس طرح کی چیزیں مانگتی ہے تو وہ uh, سارا کچھ یہاں پہ آپ ریلیٹیولی ایزی کر سکتے ہیں ایک بہت کامن کوشچن ہوتا ہے میں ایچ ٹی ایم ایل میں یہ نہیں کر سکتا کیا میں جی ایس پی کے تھرو یہ کر سکتا ہوں اس کوشچن کی کوئی ایز سچ سینس نہیں ہے because J S P is a server side technology J S P جو ہے وہ سرور پہ ایگزیکیوٹ ہو کے H T M L return کر سکتی ہے تو جب یہ H T M L return کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ ایچ ٹی ایم ایل میں کر سکتے ہیں وہی آپ جی ایس پی پیج میں کر سکتے ہیں ایونچولی کیونکہ اس نے ایچ ٹی ایم ایل ہی ریٹرن کرنی ہے اور جو کچھ آپ سرولیٹ میں کر سکتے تھے وہی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں کیا میں اس جی ایس پی پیج کے اندر فلیش یوز کر سکتا ہوں کر لیں آپ use H T M L document ہے نا اس کے اندر فلیش کا ٹیگ اگر آپ ڈال کے فلیش استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈو اٹ اور آپ نے باقی جو جاوا کا کوڈ لکھنا ہے وہ تو پرسنٹ میں لکھنا ہے اس کو آپ کا J S P parser extract کر لے گا کیا اس میں میں کچھ D H T M L کچھ اور اس طرح کی چیزیں جاوا اسکرپٹ استعمال کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتے ہیں anything that you can write in in H T M L page you can write J S P page صرف جاوا بیسڈ کوڈ جو ہوگا وہ اسپیشل ٹیکس میں ہوگا آپ کا جی ایس پی پارسل اس کو نکالے گا اس کو ایک سرولیٹ میں ڈال کے کمپائل کرے گا اور واپس آپ کو ریزلٹس دے دے گا تو basically J S P page کے ساتھ آپ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو آپ ایچ ٹی ایم ایل اور سبلیٹ کے ساتھ کر سکتے تھے it's just a different way of writing this H T M L and Java together I hope کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا جی ایس پی پیجز کو آپ اسٹارٹ لیں جی ایس پی پیجز بنائیں اور ان کے ساتھ جو کچھ آپ نے ایکسرسائز سرولیٹس میں کی تھیں ان کو جی ایس پی پیجز میں بھی پرفارم کریں نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے یہ کہ اس کے جو باقی ڈفرینٹ ہم نے انگریڈینٹس دیکھے تھے جیسے ڈائریکٹوس وغیرہ ہیں ان پہ ڈسکس کریں گے and we'll move to another topic as well جو کہ ہمارا جاوا بینس کا ٹاپک ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے ان کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سو کیپ واچنگ کہ ہمارے نیکسٹ لیکچرس میں کیا آ رہا ہے اور تب تک اپنی پریکٹس بھی جاری رکھیں ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ